اس قرآن کا ہر حکم جس طرح علماء کے لیے ہے اسی طرح عوام کے لیے ہے اسی طرح خواص کے لیے ہے اسی طرح مالداروں کے لیے ہے اسی طرح غریبوں کے لیے ہے قرآن کے جس جس حکم کی شرط پوری ہوتی جائے گی وہ حکم لاگو ہوتا جائے گا قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا سورہ وناس پہ ختم ہوگا الحمدو سے شروع ہوگا سین پر ختم ہوگا بسم اللہ کی با سے شروع ہوگا وناس کے سین پر ختم ہو گیا بس با اور سین بس بس کے معنی عربی زبان میں یکفی ہمیں یہی کتاب کافی ہے اب ہمیں کسی پنڈت کی ضرورت نہیں کسی نجومی کی ضرورت نہیں کسی ستارہ شناس کی ضرورت نہیں کسی سائنس میں منہ مارنے والے کی ضرورت نہیں کسی فلسفی کی ضرورت نہیں کسی منطقی کی ضرورت نہیں قرآن کافی ہے قرآن حکم دیتا جائے گا بندے عمل کرتے جائیں گے کامیابی کی سیڑیاں کھلتی چلی جائیں گی کامیابی کے درجات اونچے چلے اونچے ہوتے چلے جائیں گے سورہ فاتحہ سے لے کے بنناس تک قرآن کے ہر حرف کو ماننا لازم ہے قرآن کی ہر آیت کو ماننا لازم ہے قرآن کی ہر صورت کو ماننا لازم ہے قرآن کے ہر فرض کو ماننا لازم ہے قرآن کے ہر ادب کو ماننا لازم ہے قرآن اگر نماز کا حکم دے گا ہم نماز کو مانیں گے قرآن زکات کا حکم دے گا ہم زکات کو مانیں گے قرآن روزے کا حکم دے گا ہم روزے کو مانیں گے قرآن حج کا حکم دے گا ہم حج کو مانیں گے قرآن جہاد کا حکم دے گا ہم جہاد کو مانیں گے قرآن لڑنے کا حکم دے گا ہم لڑنے کے لیے آ جائیں دنیا سیدھی ہو یا الٹی ہو چاند پر جائے یا جہنم میں جائے رب جو کہتا جائے گا اسی پر عمل ہوتا جائے گا دنیا والوں تم جہاد ختم کرنا چاہتے ہو مجاہدین کو بدنام کر کے کرو بدنام کچھ نہیں ہوگا جہاد کا محافظ قرآن قرآن کا محافظ اللہ لاؤ کوئی طاقت جو میرے رب سے لڑ کے دکھا سکے